حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ ایک آدمی ہمیں اچارک نظر پڑا اس کے کپڑے انتہائی سفید تھے اور سر کے بال انتہائی سیاہ نہ تو اس پر سفر کے نشانات نظر آتے تھے اور نہ اسے کوئی پہچانتا تھا حتیٰ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیے اور اپنی ہتھیلیاں آپ کی رانوں پر رکھ لیں پھر کہا اے محمد مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیں آپ نے فرمایا یہ کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور تو نماز کی پابندی کرے زکوٰۃ ادا کرے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اگر تو طاقت رکھے تو بیت اللہ کا حج کرے اس نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں ہمیں اس پر حیرانی ہوئی کہ یہ آپ سے پوچھتا بھی ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے پھر اس نے کہا آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں آپ نے فرمایا یہی کہ تو اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں اس اس کی کتابوں کے رسولوں یوم آخرت اور ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھے اس نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں مجھے احسان کے بارے میں بتلائیں آپ نے فرمایا یہی کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے گویا اسے تو دیکھ رہا ہے پھر اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے آپ نے فرمایا جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے قیامت کا زیادہ علم نہیں رکھتا اس نے کہا پھر مجھے اس کی نشانیاں بتلا دیجیے آپ نے فرمایا ایک نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنے گی اور دوسری یہ کہ تو ننگے پاؤں پھرنے والے ننگے جسم رہنے والے بکریوں کے کنگال چرواہوں کو دیکھے گا کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں فخریہ انداز میں اونچی اونچی عمارتیں بنانے لگے ہیں پھر وہ چلا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تین دن میں اسی طرح ششتر ٹھہرا رہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا عمر جانتے ہو وہ سائل کون تھا میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے تمہیں تمہارے دینی معاملات سکھانے آئے تھے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو ترانوے